حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جنت میں داخل کر دیا وہ بیچتے وقت بھی نرمی کرتا تھا اور بیچتے وقت بھی نرمی کرتا تھا اور خریدتے وقت بھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو دو